حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کی ہو تمہیں سکھاتا ہوں جب تم میں سے کوئی پاخانے کے لیے آئے تو قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھے اور نہ قبلے کی طرف پشت کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے کہ کم از کم تین ڈھیلے استعمال کیا کریں اور گوبر اور ہڈی سے منع فرمایا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر آٹھ